تیری ماند کون ہے ایک برتر ہستی سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے انسان چاہے نہ چاہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنانے پر مجبور ہے مگر معبود بننے کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں انسان کا یہ دیکھیے کہ اس نے اپنی تاریخ میں کبھی اللہ تعالیٰ کو قابل توجہ نہیں سمجھا ہر دور میں اس نے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے پھر خدا کو غیر اہم جان کر انہیں کی حمد کی ہے انہیں کی عظمت کے گن گائے ہیں انہیں سے مدد مانگی ہے انہیں کے سامنے سر جھکایا ہے انہیں سے محبت کی ہے انہیں کے لیے روئے ہیں انہیں کے لیے تڑپے ہیں انہیں کا اعتراف کیا ہے انہیں کے شکر گزار بنے ہیں انہیں کے لیے محبت اور انہیں کے لیے نفرت کی ہے انہیں کے نام کو آنکھوں کی روشنی اور انہی کی یاد کو زبان کی مٹھاس بنایا ہے یہ سب تو اللہ کا حق ہے ہر دور میں تھا ہر دور میں رہے گا غیر اللہ کی عبادت اور حمد کرنے والے یہ لوگ انبیاء بنی اسرائیل کے الفاظ میں اس عورت کی مانند ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اس کے برعکس اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہر مشکل میں اسی پر بھروسہ کرتے اور ہر کامیابی پر اسی کی حمد کے تنانے پڑھتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب پر غلبے کے بعد صفا پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو حمد کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مسلم رقم بارہ سو اٹھارہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی اس حمد کا ایک جملہ یہ ہے معبودوں میں اے خدا وند تیری ماند کون ہے سورہ الخروج آیت نمبر گیارہ ان دونوں پیغمبروں کی ذات رہتی دنیا تک اس بات کا بھی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی کہ ایسے وفاداروں کو وہ کس طرح نوازتا ہے مگر اس کی ادا اسی پر بس نہیں وہ تو ایسا کریم ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے دیکھتا ہے پھر بھی ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا وفاداروں کو دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر بے حیا اور بے وفا لوگوں پر رحم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اللہ جس کے سوا کوئی رب نہیں وہ جب اپنے وفاداروں کو نوازے گا تو دنیا دیکھے گی سو اب جو جس کو چاہے اپنی وفا کا مرکز و محور بنا رہے نبیوں کے طریقے پر چلنے والے مرتے دم تک خدا کی محبت سے سرشار یہی کہتے رہیں گے معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے شیرون اور فرعون ایریل شیرون اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں اسرائیل کو عظیم سے عظیم تر بنانا ان کا مشن اور فلسطینیوں کا قتل عام ان کا شغل رہا ہے بقول ان کے وہ فلسطینیوں کو ناشتے میں چٹ کر جاتے ہیں دنیا بھر میں ان کی شہرت اس وقت ہوئی جب صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں ان کے زیر نگرانی انتہائی وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا حال ہی میں شہروں کی طبیعت خراب ہوئی اور ستتر سال کی عمر میں ان پر فالج کا اٹیک ہوا وہ مفلوج ہو کر قومے میں چلے گئے اور دنیا کے سامنے بے کسی کی تصویر بنے پڑے ہیں کافی عرصے سے وہ اسی حال میں ہیں اور ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش میں ہیں ان کے متعلق حال ہی میں یہ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے لمحے بھر کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان میں آنسو تھے یہ سن دو ہزار چھ کا شہرون ہے اب آئیے تین ہزار پانچ سو سال قبل کے فرعون کی طرف قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی بنی اسرائیل کو اس نے بدترین عذاب دیے آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعقب کیا راستے میں سمندر آ گیا اللہ کے حکم سے سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ اس کے پار گزر گئے پھر اور اس کے لشکر نے تعاقب کی کوشش کی مگر ان کے پار ہوتے ہی سمندر کا پانی آپس میں مل گیا پھر آن ڈوبنے لگا تو موت کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے کہا کہ وہ موسا علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا مگر اس وقت اس کا ایمان لانا بے فائدہ ہو چکا تھا موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے مگر انسان اسے بھولے رہتا ہے اس کی صحت طاقت دولت اسے اس غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے کہ کبھی اس کی پکڑ نہیں ہوگی وہ زندگی بھر شیرون اور فرعون بن کر جیتا ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے رب کی نافرمانی کرتا ہے مگر ایک روز اللہ تعالیٰ اس کی مہلت عمر سلب کرتے ہیں اور وہ ایک حقیر چوہے کی طرح موت کے شکنجے میں جکڑا جاتا ہے اس وقت وہ سراپائے عجز بن جاتا ہے مگر اس وقت کا عجز بے معنی ہے اس وقت کی توبہ بے معنی ہے توبہ وہ ہے جو زندگی میں کی جائے عقل مند انسان وہ ہے جو اس بات کو زندگی میں سمجھ لے وگرنہ موت کی بے کسی ہر کسی پر تاری ہونی ہے موت ہر فرعون کا انجام ہے موت ہر شیرون کا انجام ہے فہوش سائٹس اور ہمارے نوجوان انٹرنیٹ دور جدید کی ایک بہت مفید اور کارآمد ایجاد ہے یہ نہ صرف معلومات کا ایک خزانہ ہے بلکہ مواصلات کے شعبے میں بھی اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے انٹرنیٹ پر ہر طرح کی معلومات بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے سے لوگ اپنے دور دراز عزیزوں سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے بڑی حد تک لائبریری اور ڈاک کے نظام کی جگہ لے لی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ دس سال قبل متعارف ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ملک میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کی تنظیم اسپاک کے اداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کے صارفین کی کل تعداد چوبیس لاکھ سے زائد ہو چکی ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد کئی گنا بڑھ جائے گی اس حوالے سے یہ امر بے حد تشویشناک ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے بیشتر صارفین اسے فحش اور اریا ویب سائٹس تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ محض اندازہ نہیں مذکورہ بالا تنظیم اس پاک کے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بیشتر لوگوں کا پسندیدہ شغل فحش اور اریا ویب سائٹس دیکھنا ہے یہ صورتحال ہر باشعور شخص کے لیے باعث تشویش ہے باخبر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ تنہا پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس مسئلے سے پریشان ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ فحش ویب سائٹس ہی دیکھی جاتی ہیں ان سائٹس پر باقاعدگی سے جانے والے لوگ دنیا کی نظر سے چھپ کر انٹرنیٹ کی تاریخ گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں یہ آوارگی ان کی عادت بن کر قلب و نظر کو ناپاک کر دیتی ہے اس کے بعد زندگی دو میں سے کسی ایک راستے کی طرف مڑ جاتی ہے یا تو انسان حلال و حرام کی ہر تمیز کو فراموش کر کے زنا کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے یا پھر شادی کا جائز راستہ کھلنے کے بعد بھی تا عمر پورنوگرافی کے نشے کا عادی بنا رہتا ہے ہماری سوسائٹی کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غلط رویوں نظریات اور بعض حالات کی بنا پر شادی کی بنیادی ضرورت کو نوجوانوں کے لیے ناقابل رسائی بنا دیا ہے جبکہ دنیا بھر میں یا تو مناسب عمر میں نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر شادی کیے بغیر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ساتھ رہنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے اس پاک کی اس رپورٹ کے ذریعے سے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ یا تو لوگوں کے لیے نکاح کے جائز راستے کھول دیے جائیں یا پھر سوسائٹی کی تباہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اس پیغام کا پس منظر یہ ہے کہ جن مغربی ممالک میں نکاح کے بغیر مرد و زن کا تعلق عام بات ہے ان کے ہاں یہ کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے ان کے ہاں کی بلو فلمیں ہوں یا فحش سائٹس اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھا جائے باقی لوگ آزاد ہیں کہ جو چاہے کرے مگر ہمارے ہاں حیا اور عفت بنیادی اقدار ہیں اسی طرح اخلاقی بحران کے اس دور میں خاندان کا ادارہ ہماری واحد معاشرتی ڈھال ہے زنا اور بے حیائی کے فروغ سے یہ اقدار اور یہ ادارہ ختم ہو جائے گا انٹرنیٹ پورنوگرافی کا کوئی حل ابھی تک جدید دنیا دریافت نہیں کر سکی ہے سعودی عرب اور سنگاپور جیسے ممالک نے سینسرشپ کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا حل بہت زیادہ مؤثر نہیں ہو سکا ہے ہمارے ہاں بھی سینسرشپ کی کوشش کی گئی مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا بلکہ جیسا کہ رپورٹ سے ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ فحش سائٹس پر وزٹ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں وہ بچوں کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنائیں ان کو وقت کی رفتار کے حوالے نہ کریں بلکہ زندگی کے ہر سرد و غم میں ان کی حفاظت کریں بچوں کے شعور میں حیا اور عفت کی اہمیت واضح کریں ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کسی غلطی کی صورت میں نرمی اور محبت سے ان پر یہ واضح کریں کہ یہ چیزیں ہماری اقدار کے خلاف ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں تو ایک مناسب عمر میں ان کی شادی کو اپنی ترجیحات میں بہت اوپر رکھیں یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں وہ آگ جس نے جلا دیا کچھ عرصے قبل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک اندھوناک سانحہ پیش آیا یہاں واقع فائیو سٹار اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ کے مکین اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سونے کے لیے لیٹے رات گئے شارٹ سرکٹ ہوا اور پورے گھر میں آگ پھیل گئی ان لوگوں نے گھر سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی مگر آگ کی تپش نے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی ان کی چیخیں سن کر اہل محلہ بھی مدد کو آئے مگر چوروں کو روکنے کے لیے لگائی گئی لوہے کی جالیوں نے ان کی راہیں بھی مستود کر دیں دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولوں نے اس گھر میں موجود چھوٹے بڑے تمام آٹھ افراد کو نگل لیا اس واقعے پر نہ صرف اس علاقے بلکہ شہر بھر میں کوہرام مچ گیا ہر آنکھ اس دردناک واقعے پر اشک بار تھی اخبارات اور میڈیا مختلف اداروں کو اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے جبکہ یہ ادارے روایت کے مطابق حادثے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے میں مصروف تھے ایک ہفتے کی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ آگ لگنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ فلیٹ کے مکینوں نے بجلی چوری کر کے دو اے سی لگا رکھے تھے لوڈ زیادہ ہونے کی بنا پر شارٹ سرکٹ ہوا جس سے لگنے والی آگ نے پورے فلیٹ کو اپنے نرغے میں لے لیا یوں ٹھنڈی ہوا میں سونے والے تھوڑی ہی دیر میں گرم شولوں کا لقمہ بن گئے بجلی کی چوری کا یہ واقعہ جو ایک سنگین حادثے کا سبب بنا اپنی نوعیت کا تنہا واقعہ نہیں بلکہ ہمارے ہاں بجلی کی چوری ایک معمول بن چکی ہے چوری کا یہ معاملہ اتنا بے ضرر تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت اطمینان سے ایک دوسرے کو نہ صرف بجلی چوری کی تلقین کرتے ہیں بلکہ اس مقصد کے لیے نت نئے طریقے کار ثواب سمجھ کر بتاتے ہیں چوری اور بدعنوانی کا عمل ہر دور اور ہر معاشرے میں ایک برا عمل سمجھا گیا ہے مگر ہمارے ہاں اس کی برائی دلوں سے مٹتی جا رہی ہے اس کا سبب حکمرانوں کی بدعنوانی اور کرپشن کا وہ تذکرہ ہے جو ایک عام آدمی کو اصلاح سے مایوس کر دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ جب سب لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی اپنا حصہ وصول کرے تاہم یہ رویہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے بالکل غلط ہے یہ طریقہ اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا طریقہ ہے ایک غلط عمل دوسرے غلط عمل کا جواز کبھی نہیں بن سکتا حکمرانوں کا ظلم اور ان کی بدعنوانی ہمارے لیے کسی چوری کا جواز مہیا نہیں کر سکتی اگر اس سوچ کو درست مان لیا جائے تو پوری زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کے تمام تر ظلم اور خرابیوں کے باوجود ان کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے اس مضمون کی بے گنتی احادیث کتابوں میں آئی ہیں ہم مثال کے طور پر صرف ایک حدیث نقل کر رہے ہیں فرمایا تم پر لازم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اطاط کا رویہ اختیار کرو چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں اور چاہے رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ اور اس کے باوجود کہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے مسلم رقم اٹھارہ سو چھتیس بظاہر یہ حکم ہمیں قابل عمل نہیں لگتا اور اس کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ درست سمجھتے ہیں جو انسانوں میں نفرت غصے اور انتقام کا ذہن پیدا کرتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر جب ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو حکمرانوں کا محدود ظلم اور بدعنوانی نچلے طبقات میں سرایت کر جاتی ہے اور پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے اس سوچ اور عمل سے صرف دنیا کے معاملات خراب نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں بھی کسی شخص کے لیے برائی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کے حکمران برے اور ظالم تھے ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ چوری کے جس عمل پر ہاتھ کاٹنے کی سزا اس دنیا میں مقرر کی گئی ہے وہ بہت بڑا جرم ہے دنیا میں چوری کی بجلی سے لگنے والی جو آگ آٹھ افراد کو جلا کر خاکستر کر گئی وہ آخرت میں ایک ایسی آگ میں بدلنے والی ہے جس کے شعلے کبھی نہیں بجیں گے اس دن انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لے چاہے اسے اس کے لیے اس دنیا میں مہنگی بجلی خریدنی پڑے چاہے اسے بغیر اے سی کے سونا پڑے it is all about happiness Tariq road Karachi کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز واقع ہیں شہر بھر سے لوگ کپڑے زیورات اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے یہاں آتے ہیں تارک روڈ کا ایک سرا شہید ملت روڈ اور دوسرا وسط شہر کی سمت جاتے ہوئے اللہ والی چورنگی پر واقع ہے اللہ والی چورنگی پر جس جگہ تارک روڈ ختم ہوتا ہے وہیں کونے پر سوسائٹی کا قبرستان ہے پچھلے دنوں طارق روڈ کی طرف جانے کے لیے میں اس چورنگی پر پہنچا تو سگنل سرخ ہو چکا تھا میں رک کر اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ طارق روڈ کے آغاز پر ایک بلند و بالا سائن بورڈ پر نظر پڑی یہ سائن بورڈ ایک بینک کا تھا جس نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی تشہیر کے لیے سائن بورڈ پر ایک بہت ہی دلچسپ اور بامعنی جملہ لکھ رکھا تھا it is all about happiness یہ جملہ کوئی سادہ جملہ نہیں ہے یہ دور جدید کے انسان کی مکمل کہانی ہے خوشی اور راحت کا حصول ہر دور میں انسان کا مقصد اور اس کی خواہش رہی ہے مگر آج کے انسان کی تمام تر خوشیاں مادی چیزوں کے حصول پر منحصر ہو چکی ہیں دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا اس کی زندگی کا نصب العین بن چکا ہے وہ ان مادی خوشیوں کا ایسا اثیر ہو چکا ہے کہ جیب میں اگر پیسے نہ بھی ہوں تو وہ قرض لے کر ان مادی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے زمانے میں قرض لینا آسان نہ تھا چنانچہ انسان پیسہ پیسہ جوڑ کر فریج ٹی وی اور دیگر اشیاء خریدا کرتے تھے مگر آج کا بینک کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے قرضے کی یہ سہولت بآسانی فراہم کرتا ہے چنانچہ جیب میں اگر کریڈٹ کارڈ ہو تو ہر فرمائش اور ہر خواہش کی فوری تسکین کی جا سکتی ہے دلی تمنا کے فوری پورا ہونے کی یہی خوشی اس جملے میں مراد تھی مگر بینک کا ادارہ کوئی قرضہ فی سبیل اللہ نہیں دیتا وہ اس قرضے پر سود وصول کرتا ہے یہی سود بینک کی کمائی کا ذریعہ ہے پھر یہ قرضہ ہر کس و ناقص کو ملتا بھی نہیں ہے بینک پہلے تحقیق کر کے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جسے قرضہ دیا جا رہا ہے وہ قرضہ ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی ضمانت رکھوائی جاتی ہے اگر آپ قرض لے کر رقم واپس نہیں کریں گے تو قانونی کارروائی ہوگی اور بل جبر قرضہ وصول کر لیا جائے گا گارنٹی کی ہر چیز ضبط ہو جائے گی یہاں تک کہ عدم ادائیگی کی صورت میں جیل جانا پڑے گا سگنل پر کھڑے کھڑے چند لمحوں میں میرے ذہن میں یہ سارے خیالات گزر گئے ابھی سگنل بند ہی تھا کہ میری نظر اس سائن بورڈ کے بالکل نیچے پڑی جہاں سوسائٹی کے قبرستان کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا مجھے خیال آیا کہ یہ ایک دوسرا اشتہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جگہ جگہ لگا رکھا ہے اتفاق کی بات ہے کہ اس اشتہار میں بھی زبان حال سے ٹھیک وہی سلوگن لکھا ہوا ہے جو بینک کے اشتہار میں تھا it is all about happiness قبرستان کا منظر انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ابدی نہیں بلکہ عارضی طور پر موجود ہے وہ یہاں اپنے رب سے مہلت عمر قرض لے کر آیا ہے روز ازل انسان نے زندگی کا یہ کریڈٹ کارڈ اس لیے لیا تھا کہ وہ جنت کی ابدی خوشیوں اور راحتوں کو حاصل کر سکے اس قرضے کے لیے انسان نے اپنا وجود خدا کے پاس گارنٹی رکھا ہوا ہے کل نفس بیما کا رہینا رہینہ ہر نفس اپنی کمائی کے عوض رہن ہے صورت المدثر انسان اس دنیا میں اگر نیک عمل کی کمائی کر لیتا ہے تو نہ صرف جنت کی خوشیوں کو حاصل کرے گا بلکہ جہنم کی سزا سے بھی اپنی ہستی کو بچا لے گا اس کے برعکس انسان اس حیات مستعار کو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے ضائع کر بیٹھا تو نعمت بھری جنت تو ایک طرف رہی اس کا وجود جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کی اکثریت مہلت عمر کے اس قرض کو آخرت کی ابدی خوشیاں سمیٹنے کے بجائے دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے لگا دیتی ہے اس رویے سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو اپنی خواہشات پر صبر کرنا سیکھے انسان کے اندر خواہش کا پیدا ہونا غلط نہیں اس کا بے لگام ہو جانا غلط ہے کیونکہ خواہشات کی اندھی پیروی انسان کے پاس یہ موقع نہیں چھوڑتی کہ وہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری کرے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ جنت کو صبر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے آج صبر سب سے بڑھ کر خواہشات کے بارے میں مطلوب ہے سو اب جب کبھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو وہاں ایک سائن بورڈ ضرور دیکھیے گا جس پر جلی حروف میں جنت کی ابدی زندگی کے متعلق یہ لکھا ہوگا it is all about happiness it is all about patience ideal زندگی اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے سورہ نسا عرب کے صحراؤں میں جہاں پانی و سبزہ کمیاب اور دھوپ کی شدت ناقابل برداشت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم کا اس سے اچھا بیان ممکن نہیں جنت کا لفظی مطلب باغ ہے صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین مقام کا تصور یہی ہے کہ وہ ایک باغ میں مقیم ہوں جس میں نہریں بہتی ہوں یہ باغ اتنا گھنا ہو کہ صحرا کی تپتی دھوپ اور جھلسا دینے والی ہوا دونوں اس کی چھاؤں میں غیر مؤثر ہو کر رہ جائیں اس باغ کا پھل ان کی خوراک بنے اس کے سبزے میں ان کے مویشی چرتے پھریں اس کے پانی سے ان کی کھیتی سیراب ہو اور وہ ان نعمتوں میں پاکیزہ اہل خانہ کے ہمراہ اپنی زندگی کے دن گزاریں سب سے بڑھ کر انہیں یہ یقین ہو کہ زمانے کی رفتار اور ماہو سال کی گردش انہیں ان کی اس کائنات سے محروم نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ اس جگہ مقیم رہیں گے یہ عرب کے صحرا نشیں ہی نہیں عام انسان کی زندگی بھی حالات کی دھوپ چھاؤں میں کیا جانے والا ایک سفر ہے انسان فطری طور پر سہولت پسند واقع ہوا ہے وہ لذت کو پسند کرتا آسانی کی خواہش کرتا اور سکون کی تمنا کرتا ہے مگر زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ناگوار واقعات اس کی پرسکون زندگی میں خلل ڈال دیتے ہیں حالات کی تپش اس کے وجود کو جھلسا دیتی ہے محرومی کی آگ اس کے نشیمن کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے ایسے میں یہ آیت انسان کو یقین دہانی کراتی ہے کہ وہ اپنی جنت کا جو نقشہ چاہے بنا لے اللہ تعالیٰ اس نقشے میں زندگی کی روح پھونک کر کل قیامت کے دن اس کے حوالے کر دیں گے یہاں وہ اندیشوں کی ہر دھوپ اور پچھتاووں کی ہر جلن سے محفوظ رہ کر سکون کی چھاؤں میں زندگی گزارے گا وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس جنت کے خواہش مند انسان کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس عارضی دنیا کی ہر دھوپ اور ہر چھاؤں میں اپنے رب کی پسند کے اعمال کرتا رہے وہ ایک ایسا درخت بن جائے جس کی ہر شاخ ایمان و اطاعت کے ساتھ رب کے سامنے جھکی رہنے والی ہو پاکیزہ اخلاق و اعمال کے پھل اس سے پھوٹتے رہیں اور مخلوق خدا کے لیے اپنی ذات میں ایک سایہ دار درخت ہو یہی وہ درخت ہے جسے روز قیامت جنت کے باغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگا دیا جائے گا پازیٹیو کرکٹ کرکٹ کا شمار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے اس کھیل کی اہمیت کی بنا پر کسی ملک کی قومی ٹیم میں بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے مگر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک باصلاحیت کھلاڑی انٹرنیشنل سطح پر آ کر خود کو منوا نہیں پاتا اس کا سبب یہ ہے کہ کرکٹ جسمانی کھیل ہونے کے ساتھ ایک ذہنی کھیل بھی ہے یہاں ہر کھلاڑی خود کو قسمت اور حالات کے رحم و کرم پر پاتا ہے یہ دونوں مل کر ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اس دباؤ میں بہترین کھلاڑی بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا مثلا کسی وقت اگر ایک ساتھ کئی وکٹیں گر جائیں تو نیا آنے والا بہترین بیٹسمین بھی صرف دباؤ کی وجہ سے آؤٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کرکٹ کے میدان میں اترنے والے کھلاڑیوں کو اکثر یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ پازیٹیو رہیں کرکٹ میں پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی صورتحال کا اثر لیے بغیر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں وہ دباؤ کو نظر انداز کر کے ایک ایک بال کو میرٹ پر کھیلیں روکنے والی گیند کو روکیں اور مارنے والی کو ماریں یہی کرکٹ میں کامیابی کا راز ہے یہی پازیٹیو رویہ زندگی کے میدان میں بھی کامیابی کا راز ہے اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کر آتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان پر دباؤ اور ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں ایسے میں انسان صرف مشکلات مسائل اور دباؤ پر نظر رکھے گا تو وہ کبھی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا بڑی کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو حالات کے دباؤ اور پریشانیوں کے باوجود ملے ہوئے مواقع کو استعمال کرے اور جو مسائل کے باوجود مواقع کی تلاش میں رہے اور موقع ملنے پر اپنی بہترین صلاحیت کو استعمال کرے اسی طرح زندگی کی کسی ایک اننگز میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ ناکام ہو گیا ہے اسے زندگی کی اگلی اننگز اور اگلے موقع کا انتظار کرنا چاہیے قدرت اپنے قانون کے تحت اسے یہ موقع لازمند دے گی اسے مایوس ہوئے بغیر اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے اور جیسے ہی موقع ملے اپنی پوری صلاحیت اس میں لگا کر اسے استعمال کرنا چاہیے زندگی کا میدان کرکٹ کے میدان سے زیادہ مختلف نہیں مثبت انداز فکر دونوں میدانوں میں کامیابی کا سامن ہے انسان اور جانور کا فرق میرے ایک قریبی دوست ہیں ان کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ اسے مطالعے کی عادت نہیں یا مطالعے کے لیے وقت نہیں ملتا تو وہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں اطمینان رکھیے آپ اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں دیگر جانور بھی کتابیں نہیں پڑھتے حقیقت یہ ہے کہ جانور اور انسان دونوں کو بہت سے کام جبلت سکھاتی ہے بہت سے افعال ایسے ہیں جو حواس سے حاصل شدہ علم کی بنا پر ہوتے ہیں بہت سی چیزیں دونوں ماحول سے اخذ کرتے ہیں لیکن یہ صرف انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے علم کے خزانے کو الفاظ کی صورت دیتا اور اسے کتاب کی تجوری میں محفوظ کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ علم کے اس خزانے سے استفادہ کر سکیں قلم و کتاب کی یہی وہ سلطنت ہے جس کی تسخیر انسانوں پر تسخیر کائنات کے سارے دروازے کھول دیتی ہے کتاب پڑھنا صرف انسان اور جانور ہی کا فرق نہیں بلکہ ایک قوم اور دوسری قوم کا بھی فرق بن جاتا ہے جس قوم میں قلم و کتاب کی حکومت ہو وہ قوم دوسری اقوام پر اسی طرح حکومت کرتی ہے جس طرح انسان جانوروں پر حکومت کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا ایک غیر معمولی ذوق پیدا کر دیا تھا یہ ذوق مذہب کے پس منظر میں پیدا ہوا تھا مگر ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو صرف مذہب تک محدود نہیں رہا بلکہ علم کی تمام شاخوں تک پھیل گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزار برس تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے مسلمانوں کا زوال بھی جس واقعے سے شروع ہوا وہ یہی تھا کہ بغداد اور اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کے ذخیرے یا تو جلا دیے گئے یا پھر مسلمانوں کی شکست کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ لگ گئے یہی کتابیں یورپ پہنچیں تو وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے حکمران بن گئے آج بھی اگر ہم ترقی کی شاہراہ پر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ لوگوں میں پڑھنے کی عادت پیدا کریں کیونکہ علم کی فصل قلم و کتاب کی جس زمین پر اگتی ہے اسے پڑھنے کا شوق رکھنے والے لوگ سیراب کرتے ہیں اور جس معاشرے میں مطالعے کا ذوق اور عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی پیداوار بھی ختم ہو جاتی ہے جس قوم میں علم نہ ہو اس کا انجام سوائے مغلوبیت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا جو روپے کے بھی امین نہیں کئی برس قبل مجھے کینیڈا اور امریکہ میں تفصیلی قیام کا موقع ملا اس عرصے کے دوران میں متعدد قابل ذکر مشاہدات پیش آئے ان میں سے ایک دلچسپ مشاہدہ یہ تھا کہ میں نے ایک روپے کے پاکستانی کرنسی کے سکے کو کینیڈا میں خرید و فروخت میں استعمال ہوتے دیکھا دراصل کینیڈا کی کرنسی کا سب سے چھوٹا سکہ پینی ہے ایک کنیڈین ڈالر سو پینی کے برابر ہوتا ہے پینی کا یہ سکہ اپنے رنگ ساخت اور جسامت میں بالکل پاکستانی روپے جیسا ہوتا ہے جب تک غور سے نہ پڑھا جائے کہ اس پر کیا لکھا ہے صرف سرسری نظر ڈال کر یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ پاکستانی روپیہ ہے یا کنیڈین پینی ہے یہ پاکستانی روپیہ کس طرح کینیڈا میں گردش میں آیا اس سوال کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں حالیہ وقتوں میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا منتقل ہوئی ہے جانے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد کو بھی کینیڈین شہریت حاصل ہوئی ہے اس طرح کثرت سے پاکستانی کینیڈا آنے جانے لگے ہیں یقیناً انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کچھ پاکستانی سکے کینیڈا پہنچ جاتے ہوں گے باقی سکے تو وہاں بالکل بے مصرف ثابت ہوتے ہیں مگر ایک روپے کے سکے کا استعمال وہاں نکل آیا چنانچہ ایک پینی کی انتہائی حقیر رقم کی جگہ پاکستانی روپیہ استعمال ہونے لگا یوں نہ صرف پاکستانیوں کا ایک روپیہ ضائع ہونے سے بچ گیا بلکہ ایک پینی کا اضافی فائدہ بھی وہ اٹھانے لگے بہت سے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی بات ہوگی جسے ہنسی مذاق میں اڑایا جا سکتا ہے بہت سے لوگ اسے پاکستانیوں کی ذہانت کے کھاتے میں ڈالیں گے مگر مجھے اس واقعے پر قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی اہل کتاب کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک دینار بھی رکھو تو وہ اس وقت تک اس کو لوٹانے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ سورہ آل عمران قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی خود کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے مگر در حقیقت وہ اخلاقی زوال کی کس پستی میں اتر چکے تھے اللہ اور رسول سے لے کر ایک دینار تک کسی معاملے میں وہ صاحب کردار نہیں رہے تھے اس کے بعد چاہے وہ خود کو کتنا ہی امامت عالم کے منصب پر فائز سمجھتے خدا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کردار کو کھول کر رکھ دیتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی انسان کا زندگی کے بارے میں بنیادی نقطۂ نظر ہی غلط ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ اہم مواقع ہی پر اس کا اظہار کرے انسان بہت معمولی باتوں میں اس کا اظہار کرنے لگتا ہے وہ معاشرہ جس سے امانت اٹھ جائے آہستہ آہستہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ ایک روپے اور ایک پینی کی ناقابل تذکرہ رقم میں بھی خرد برد کرنے لگتا ہے آخرت اور ایمان کے مقابلے میں ہر فائدہ بہت حقیر ہے مگر انسان اتنا غیر محتاط ہوتا ہے کہ اپنے کردار و دیانت کو صرف ایک روپے میں فروخت کر دیتا ہے امانت و دیانت انسانی کردار کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے جن لوگوں میں یہ اخلاقی وصف نہیں وہ کسی ذمہ داری اور کسی بھی منصب کے اہل نہیں جو لوگ آج ایک روپے کے بھی امین ثابت نہیں ہوتے وہ موقع ملنے پر لاکھ روپے کی امانت کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے چاہے یہودی ہو یا مسلمان کوئی گروہ جب زوال کی گھاٹی پر قدم رکھتا ہے تو اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کے رہنما اسے دنیا کی امامت کا مجدہ جانفزہ سناتے ہیں اور اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ روپے کی امانت کا بھی تحمل نہیں کر سکتا لوگوں کا جو دل چاہے وہ کہتے اور سمجھتے رہیں خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ روپے کے بھی امین نہیں انہیں کبھی امامت عالم کے منصب پر فائز نہیں کیا جا سکتا بادشاہوں کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مشہور نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا تھا جنوں پرندوں اور ہواؤں کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا تھا وہ پرندوں یہاں تک کہ چونٹیوں کی بات بھی سمجھ لیتے تھے ان کے دربار میں ایسے باکمال لوگ موجود تھے جو ان کے حکم پر ہزار میل دور موجود ایک چیز کو لمحے بھر میں ان کے دربار میں پہنچا دیتے تھے مگر اس سب کے باوجود وہ لمحہ بھر غافل نہ رہتے اور ہر لمحے رب کا شکر ادا کرتے رہتے قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں اسی صورت میں یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے لشکر میں موجود پرندے ہد ہد نے ایک روز انہیں یہ تلا دی کہ یمن کی قوم سبا پر ایک عورت حکمران ہے جو بڑی شان و شوکت کی مالک ہے البتہ وہ اور اس کی قوم شرک کا شکار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر معمور تھے کہ شرک کو ختم کر دیں انہیں جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے خدود کے ذریعے سے اسے ایک خط پہنچوایا کہ فرما برداری کے ساتھ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو جب ملکہ صبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا وہ ایک طاقتور قوم کے سردار تھے اس لیے اپنی ملکہ کو جنگ کا مشورہ دیا اس پر ملکہ صبا نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف اور بہت سمجھدار خاتون تھی اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو انسانوں کی ہزاروں سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے قرآن نے اس کی بات کو اس طرح بیان کیا ہے بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں سورہ نمل ملکہ سبا کا یہ جملہ بادشاہوں کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہمیشہ سے ان کا معمول رہا ہے بادشاہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی طاقت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے خلاف اٹھنے کی جرت کرے اس لیے جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں اور خاص طور پر وہاں کے عزت دار لوگ جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے انہیں ذلیل اور بے وقت بنا کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کی سنت بھی اس معاملے میں دوسرے بادشاہوں سے کچھ مختلف نہیں تاہم اللہ تعالیٰ کو کسی عام بستی کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بادشاہ کی حیثیت سے اگر داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دل کی اس بستی میں وہی کچھ کرتے ہیں جو دوسرے بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں کرتے ہیں وہ اس بستی میں ہر اس تعمیر کو گرا دیتے ہیں جس میں دنیا کی محبت آباد ہوتی ہے وہ ہر اس عمارت کو مسمار کر دیتے ہیں جس میں غیر اللہ کا بسیرا ہوتا ہے وہ ان قلوں اور چھاؤنیوں کو تاراج کر دیتے ہیں جو نفس و شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہیں وہ خواہشات کے اس محل سرا کو ویران کر دیتے ہیں جس میں دنیا پرستی کا ڈیرا ہوتا ہے وہ دل کی دنیا کے ہر عزت دار کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ وہ کبھی سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا مال و دولت عزت و شہرت جمال و کمال آسائش و زیبائش کے وہ بت جن کی پرستش ہر دل میں کی جاتی ہے اس بستی میں خدا ذلجلال کی دہشت سے منہ چھپائے پھرتے ہیں اس کے بعد انسان چاہے سلیمان علیہ السلام کی طرح کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو دنیا میں ہر طرف سے گھرا ہی کیوں نہ ہو اس کا دل خدا کی جاگیر بن جاتا ہے اس مفتوحہ دل میں ہر طرف خدا کی عظمت کا راج ہوتا ہے اسی کی بڑائی کے نغمے گائے جاتے ہیں یہی تاراج دل ٹوٹا ہوا دل ہے یہی وہ دل ہے جو آج نایاب ہو چکا ہے